حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی شفا یعنی دوا بھی نازل کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو انتالیس